الباب الواحد والعشرون ومئة باب استحباب التوسط في اللباس ولا يقتصر على ما يزري به لغير حاجة ولا مقصود شرعي لباس میں میانہ روی اختیار کرنا پسندیدہ ہے اور بلا ضرورت اور کسی شرعی مقصد کے بغیر ایسا حقیر لباس نہ پہنے جو اس کی شخصیت کو عیب نہ کر دے ان عمر شن عن ابی عن جده رضی اللہ ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت عمر بن شعیب اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنے بندے پر اپنی نعمت کا اثر دیکھے اسے ترمیزی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے